Assalamu alaikum. Item analysis. This is the new topic that we will be discussing in this session. We have been talking about test development, the types of tests, and the procedures involved in test construction, item writing, and test development in general. You also know that a test has to be valid and reliable, and these are the essential ingredients of a psychological test. Test as a whole considering the individualistical پر ہم نے ابھی تک یہ بات کی ہے کہ ٹیسٹ کو ڈیویلپ کرتے ہوئے کنٹینٹ کو مد نظر رکھا جاتا ہے ڈومین کو مد نظر رکھا جاتا ہے اور آبجیکٹوس کو سامنے رکھتے ہوئے ٹیسٹ ٹیسٹ کے آئٹمس لکھے جاتے ہیں لیکن کا کا ٹاسک یا اس کام اس کے ساتھ مکمل نہیں ہو جاتا آپ ٹیسٹ ڈیویلپ کرتے ہیں آئٹمس لکھتے ہیں ان کو ایک خاص ترتیب دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ٹرائی آؤٹ بھی کرتے ہیں ٹرائی آؤٹ یا پائلٹ اسٹڈی کرنے کے ساتھ ہمارا کام ختم نہیں ہوتا بلکہ ایک اہم مرحلے کا آغاز ہوتا ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ٹیسٹ کی فائنل شیپ دینے میں بہت اہمیت حاصل ہے اور یہی وہ موضوع ہے جس کے بارے میں ہم ابھی بات کریں گے یعنی item analysis now the test can be analyse both qualitatively and quantitatively as the very name shows qualitative analysis would refer to the quality of the test quality of the individual items and the quality of the format of the test value and qualities میں جیسے کہ ہم کہہ رہے ہیں کوالٹی کی بات کی جاتی ہے بنیادی طور پر کوالٹی انالیسز کا تعلق ہے ٹیسٹ کے کانٹینٹ کے ساتھ ہم جانتے ہیں کہ ٹیسٹ ڈیولپمنٹ کے بالکل آغاز سے ہی جب ٹیسٹ کے آئٹم سوچے جاتے ہیں یا ٹیسٹ کا ڈیزائن پلان کیا جاتا ہے تو کانٹینٹ کو یا ڈومین کو ہی مد نظر رکھا جاتا ہے کس ڈومین کو ٹیسٹ میں کور کیا جائے گا اسی کے حساب سے بہیور آبجیکٹو یا انسٹرکشنل آبجیکٹیو جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں اور ترتیب دیے جاتے ہیں اسی کے حساب سے آپ اسپیسیفکیشن ٹیبلس بھی بناتے ہیں اور ہر کانٹینٹ ایریا کے آئٹم جو ہیں وہ آپ جو اپنے ٹیسٹ میں شامل کرتے ہیں اسی طرح سے ٹیسٹ کو لکھتے ہوئے اور اس کے آئٹمس کو بناتے ہوئے بھی بہت احتیاط کی جاتی ہے اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ٹیسٹ کی کنٹینٹ ویلیڈیٹی کو انشور کیا جا سکے یعنی جو مختلف طرح کی ویلیڈیٹی ٹیسٹ میں پائی جانی چاہیے اس میں سے کانٹینٹ ویلیڈیٹی کو ہم شروع میں ہی کوشش کرتے ہیں کہ ٹیسٹ بناتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ وہ ٹیسٹ کانٹینٹ ویلیڈیٹی سے آ نہ ہو اور اس کانٹینٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہو جس کے لیے اس کو بنایا گیا ان آبجیکٹوس کو ٹیسٹ کر رہا ہو اور اس کے ریزلٹس وہی ہوں جو کہ آبجیکٹو میں ہم چاہتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ انالیس کرتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ آیا جو مقاصد ذہن میں رکھتے ہوئے ٹیسٹ بنایا گیا تھا وہ پورے ہو رہے ہیں یا نہیں ٹیسٹ ڈیولپمنٹ کے بعد اور اس کو اسٹینڈرڈائزیشن کرنے سے پہلے ہم اس کا ٹرائی آؤٹ کرتے ٹرائی آؤٹ کا بنیادی مقصد یہی ہے جب اس کی فائنل ایڈمنسٹریشن کی جائے اور مستقبل میں اس کو جب بار بار استعمال بھی کیا جائے گا اس سے پہلے ہمیں ایک چھوٹے ریپرزینٹیو سیمپل کو وہ ٹیسٹ دے کے دیکھنا چاہیے کہ کیا ٹیسٹ ہمیں وہ تمام چیزیں دے رہا ہے جس کے لیے ہم نے اس کو بنایا تھا یا نہیں کہیں ٹیسٹ میں کسی قسم کے کوئی فلاس تو نہیں کہیں ووکیبلری میں کوئی پرابلم تو نہیں جو ٹائم ہم نے اس کے لیے الوکیٹ کیا گیا اس میں تو کوئی مسئلے پیش نہیں آ رہے کیا ایگزامنیز کو یا ٹیسٹ ٹیکرس کو ٹیسٹ کے تمام آئٹمس کا مطلب پتہ لگ رہا ہے یا نہیں کہیں ٹائم کم تو نہیں ہے یا کہیں ٹائم بہت زیادہ تو نہیں ہے اور آئٹم جو ہیں وہ کم تو نہیں یہ تمام چیزیں ہمیں ٹرائی آؤٹ میں معلوم ہوتی ہیں ٹرائی آؤٹ کرنے کے بعد دوبارہ سے بھی ہم ٹیسٹ کا کانٹینٹ انالیس کر سکتے ہیں اور ہم اصل آبجیکٹو اور اصل مین پرپز جو تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ٹیسٹ نے ہمیں وہ ریزلٹس دیے جس کے ہم خواہش مند تھے یا نہیں but this is about and we we know how can do of a test آپ کو بہت زیادہ علم نہیں بھی ہوگا تو آپ ڈیفینیٹلی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے آبجیکٹو کیا تھے کنٹینٹ کیا کور کرنا تھا اور آیا ٹیسٹ میں سب کچھ کیا جا رہا ہے یا نہیں اس کے لیے آپ ایکسپرٹس کی مدد بھی لے سکتے ہیں جو کہ ٹیسٹنگ کے ماہر ہیں اور آپ کے ٹیسٹ کو اور اس کے ریزلٹس کو دیکھتے ہوئے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کا ٹیسٹ اور اس کا کنٹینٹ کتنا اچھا اور کتنا ویلڈ ہے یا نہیں but the quantitative is perhaps a more complex process because we are looking at not only the whole test in the overall sense but we are looking at the individual item as well and we also go beyond that not only individual items but each and every option or distractor or alternative that has been used in every item is also to be analyzed. اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ ایک چھوٹا سا سیناریو امیجن کیجیے فرض کیجیے آپ نے ایک میتھمیٹیکل ابلیٹی کا ٹیسٹ بنایا اس ٹیسٹ میں سکسٹی آئٹمس تھے اور آپ نے ایک سرٹن ایج گروپ کے لیے اس ٹیسٹ کو بنایا مثال کے طور آپ کہہ لیجیے کہ چودہ سے سولہ سال کی عمر کے بچوں کے لیے آپ نے اس ٹیسٹ کو ترتیب دیا اب اس عمر کے بچے پچھلے کئی سال سے اسکول میں میتھمیٹکس پڑھ رہے تھے اور یہاں پہ اس ذہن میں یہ بات بھی رکھنے کی ضرورت ہے کہ ظاہر ہے یہ ٹیسٹ ہم ان کے لیے نہیں بنا رہے جنہوں نے کبھی میتھمیٹکس نہیں پڑھا تو ہم ایسے بچوں کے لیے جو پچھلے کچھ سالوں سے اسکول میں میتھمیٹکس سیکھ رہے ہیں میتھمیٹیکل ابلیٹی کا ایک ٹیسٹ بناتے ہیں ٹیسٹ بناتے ہوئے آپ بہت احتیاط سے تمام کنٹینٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے آئٹمس سلیکٹ کرتے ہیں کنٹینٹ کو دیکھنے کے لیے آپ نے بہت سی ٹیکسٹ بکس کا مطالعہ کیا آپ نے دیکھا کہ جس قسم کے سیمپل کو اور جس پاپولیشن کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ یہ آزمائش بنا رہے ہیں یا یہ میجر ترتیب دے رہے ہیں ان کا نالج میتھمیٹکس کا کس قسم کا ہے کس حد تک ہے اور انہوں نے کون کون سے کانسیپٹ سیکھ رکھے ہیں اور وہ کون سے میتھمیٹیکل کانسیپٹس اور پروسیجرز اور ٹیسٹ اور انالیسز ہیں جو کہ اس عمر کے بچوں کو معلوم ہونے چاہیے آپ نے ٹیکسٹ کا انالیسز کیا اس کو اسکین کیا اس کے بعد آپ نے کانٹینٹ کے بارے میں طے کیا کہ کون سا کانٹینٹ آپ شامل کرنا چاہیں گے ٹیسٹ میں آپ نے انسٹرکشنل آبجیکٹو آبجیکٹیو جو تھے ان کو مد نظر رکھا آپ نے ان دونوں چیزوں کو لیتے ہوئے ٹیبلز آف اسپیسیفکیشن بنائی اور آپ نے ہر آبجیکٹو کے حساب سے متعلقہ کانٹینٹ ایریا کو ریپرزینٹ کرنے والا کوئی آئٹم بنایا then you also decided upon the type and format of the test the type of item for example you choose to use multiple choice items M C Qs آپ نے سوچا کہ آپ اس میں شامل کریں گے جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر آئٹم کے ساتھ آپ نے ریسپونس آپشنس بھی دینی ہے ریسپانس آپشن جن کو ہم ڈسٹریکٹرز کہتے ہیں all of them have to be very good distractors in other all of should be be to the right distractor or plausible option یعنی جس بچے کو یا جس ایگزامنی کو یا ٹیسٹ ٹیکر کو سچ مچ کانسیپٹ نہیں آتا اس کو وہ تمام ڈسٹریکٹرز ہی لگنے چاہیے کہ یہ صحیح جواب ہے اور صحیح جواب صرف وہی دے سکے گا جس کو واقعی ہی وہ میتھڈ یا وہ کانسیپٹ آتا ہے تو آپ نے آئٹمس کو بہت احتیاط کے ساتھ لکھا اور اس کے بعد اس کے جو آپشنس تھے ڈسٹریکٹرس تھے ان کے بارے میں بہت احتیاط برتی ایسا نہ ہو کہ کوئی آپشن فوراً ہی لگ رہی ہو کہ یہی درست جواب ہے نہ ہی ایسی آپشن ہو کہ اس کو دیکھتے ہی پتہ لگ جائے کہ اتنا فضول سا جواب ہے یہ اس سوال کا جواب نہیں ہو سکتا اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ آیا کہ آپ نے اپنے آئٹمس کو ایک خاص ڈفیکلٹی لیول کے مطابق ترتیب دیا آپ نے شروع میں آسان آئٹمس رکھے اور گریجولی ڈفیکلٹی لیول کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا سیکوینس ترتیب دیا شروع میں سب سے آسان آئٹمس ہیں اور آخر میں سب سے مشکل آئٹمس کسی بھی ٹیسٹ کے اندر اس کا ڈیفیکلٹی لیول جو ہے بہت اہمیت رکھتا ہے خاص طور پہ جب ہم اچیومنٹ ٹیسٹ کی بات کر رہے ہوں پرسنالٹی ٹیسٹ میں اس سے کچھ خاص فرق نہیں پڑتا اس میں آسان اور مشکل کوئی چیز نہیں ہوتی اور نہ ہی اس میں درست اور غلط جوابات ہوتے ہیں لیکن اچیومنٹ ٹیسٹ میں آئٹم جو ہیں وہ آسان اور مشکل ہوتے ہیں شروع میں آسان آئٹم دینے کا مقصد یہی ہے کہ ایگزامنی کو فیسلٹیٹ کیا جائے پہلی بات جب وہ ایگزام دینا یا ٹیسٹ دینا شروع کرے تو پہلے ہی آئٹم کو سب سے مشکل پا کے وہ گھبرا کر شاید ڈسکریج ہو جائے گا مقصد یہ ہے کہ وہ اس کو جب آئٹم کو کرے جو کہ اس کو آسان لگے گا تو وہ انکریج ہوگا اس کو ری انفورسمنٹ ملے گی اور وہ اگلے آئٹم اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتا جائے گا اس کے علاوہ اس کی یہ بھی اہمیت ہے کہ جس کو آئٹمس نہیں آتے یا جس کو وہ کانسیپٹ نہیں آتے وہ خواہ مخواہ میں تمام آئٹمس نہیں کرے گا ایک سرٹن لیول کے بعد جب ان کو مشکل پیش آنا شروع ہوگی تو ان کے صحیح جواب دینے کی اسپیڈ بھی کم ہوتی جائے گی تو جس کو جہاں تک آتا ہوگا وہاں تک وہ ٹیسٹ کر لے گا کوشش کر سکتے ہیں کہ تمام آئٹمس پورے کریں لیکن آئیڈیلی اسپیکنگ ٹیسٹ ہمیشہ آسان سے مشکل کی طرف ہی جائے گا کبھی ٹیسٹ ایسے نہیں بنائے جاتے کہ سب سے مشکل آئٹم سب سے پہلے اور سب سے آسان آئٹم سب سے بعد میں ہو so you arrange the items according to the difficulty level of the items then the next step is to decide upon the time single item uh, ہر آئٹم کو کرنے کے لیے جتنا ٹائم درکار ہے اس کا آپ ایک ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اور پھر آپ ایک اندازہ لگا لیتے ہیں کہ پورا ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک ایوریج ابلٹی والے شخص کو کتنا ٹائم درکار ہوگا سو آپ نے آئٹمس بنائے ان کے ڈیفیکلٹی لیول اور باقی چیزیں طے کی اس کے مطابق ٹائم الوکیٹ کیا اور اس کے بعد آپ اس کو ٹرائی آؤٹ کے لیے ایک سیمپل پہ لے جاتے ہیں اور سیمپل پہ اس کی ایڈمنسٹریشن کرتے ہیں and as we have set your task is not over the try out آپ نے جب ٹرائی آؤٹ کیا تو آپ کو بہت سی نئی چیزیں جو ہیں وہ اس ٹیسٹ کے بارے میں معلوم ہوں گی حالانکہ جب آپ نے ٹیسٹ بنایا تھا تو آپ نے کنٹینٹ کو بہت کیئرفلی اس کا مطالعہ کیا تھا آپ نے ایکسپرٹ سے شاید اوپینینس بھی لی تھی آپ نے اپنے پچھلے تمام علم کو جو ٹیسٹنگ اور ٹیسٹ کنسٹرکشن کے بارے میں اس کو بھی استعمال کیا تھا لیکن can we see that our test has taken the final shape and the final form perhaps not because we still need answer to certain questions مثال کے طور پہ ہم سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا اس ٹیسٹ میں کوئی ایسے آئٹمس ہیں جن کو ہر شخص جو ہے وہ سکسیسفلی کر رہا ہے کیا کوئی ایسا سوال ہے جس کا درست جواب ہر شخص کو آتا تھا اور ہنڈریڈ پرسینٹ لوگوں نے وہ آئٹم درست کیا اگر ایسا ہے تو this is not a good item this item does not need to be retained in the test اگر کوئی ایسا سوال ہے جس کا جواب ہر ایک کو آتا ہے تو وہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں اسی طرح سے اگلی بات کیا اس ٹیسٹ میں ایسے آئٹمس موجود ہیں جن کا جواب کسی کو بھی معلوم نہیں ہے اگر ایسا ہے اور تمام کے تمام ٹیسٹ ٹیکرز میں سے کسی نے بھی اس سوال کا جواب درست نہیں دیا یا اس کا جواب دیا ہی نہیں then this is also bad item we need to remove this item کیونکہ too easy items and too difficult they do not differentiate between the people or the exam do not know داسر کسی بھی ٹیسٹ میں ٹو ایزی آئٹمس یا ٹو ڈیفیکلٹ آئٹمس نہیں ہونے چاہیے ایسے آئٹمس ہمیں ٹیسٹ میں رکھنے کی ضرورت نہیں جس کا جواب سب کو آتا ہو یا جس کا جواب کسی کو بھی نہ آتا ہو کیونکہ اس طرح کے آئٹمس کو ٹیسٹ میں رکھنے کا مقصد ہے کہ آپ اپنا وقت اور ایفرٹ ضائع کر رہے ہیں ٹیسٹ کا مقصد یہی جانچنا ہوتا ہے کہ کون لوگ جاننے والے ہیں اور کون کون لوگ جاننے والے نہیں کون لوگ ایبل ہیں اور کون لوگ ایبل نہیں ہیں اور اگر ٹیسٹ کی آئٹمس جو ہیں if they are not sensitive to individual difference then they are useless items چنانچہ اس طرح کے آئٹمس کو ہم ٹیسٹ میں سے ریموو کرنا چاہیں گے اور جس کا مطلب ہے کہ جب ہم ٹرائی آؤٹ کریں گے ٹیسٹ کو فائنل شیپ دینے سے پہلے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ایسے کون کون سے آئٹمس تھے جن کے جواب سب کو آتے تھے یا سب کو جواب نہیں آتے تھے لیکن یہ بھی کافی نہیں ہم کچھ اور چیزیں بھی جاننا چاہیں گے مثال کے طور پہ جیسے کہ ہم ابھی کہہ رہے تھے آپ نے سکسٹی آئٹمس کا ٹیسٹ بنایا لیکن سکسٹی آئٹمس آپ نے اس لیے بنائے تھے کہ جب ہم ٹرائی آؤٹ کریں گے تو اس میں سے کچھ آئٹمس ہیں جو کہ فلٹر آؤٹ ہو جائیں گے جن کو ہم نکال دیں گے مثال کے طور پہ we will discard too easy items or too difficult items items we may discard are understood easily by the also ہم کی اوپینئن بھی لے سکتے ہیں ٹیسٹ آئٹمس کے بارے میں کچھ ایسے آئٹمس بھی ہو سکتے ہیں گو کے آپ نے بہت محنت سے انہیں بنایا تھا لیکن اگزامنیز ان کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں پا رہے تو ہم شاید ان کو چینج کرنا چاہیں یا ٹیسٹ پہ سے نکالنا چاہیں تو جس کا مطلب یہ ہوا کہ اوریجنل سکسٹی آئٹمس جو آپ نے بنائے تھے اور آپ دراصل یہ چاہ رہے تھے کہ آپ فورٹی فائیو آئٹمس کا ایک ٹیسٹ بنائے تو بہت سے آئٹمس ہو سکتا ہے کہ اس انالیس کوانٹیٹیو انالیس کے پروسیس میں سے گزرتے ہوئے ٹیسٹ میں سے نکل جائے کچھ آئٹمس کو آپ شاید ریپلیس کرنا چاہیں کچھ کو امپروو کرنا چاہیں اور کچھ کو ریفریز کرنا چاہیں اور یہی مقصد ہے ٹیسٹ کی ٹرائی آؤٹ کا یا پائلٹ اسٹڈی کا the process uh, in which these things are decided and examined is called item analysis. Uh, item analysis, as the very name shows, is the analysis of items contained in a test. By definition, item analysis is a set of methods used to evaluate test items the most common techniques involved of item difficulty and item discriminability یعنی آئٹم انالیس ایک ایسا پروسیس ہے جس میں ہم ٹیسٹ کے آئٹمس کی جانچ کرتے ہیں اور بنیادی طور پہ دو بنیادوں پر ہم ٹیسٹ کے آئٹمس کی جانچ کرتے ہیں ایک ان کا ڈفیکلٹی لیول اور دوسرا ان کا ڈسکریمنیشن کی پاور اس کے علاوہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ٹیسٹ کا کنٹینٹ انالیس بھی کیا جا سکتا ہے اور ایک اور ٹرم جو آپ کو اس کے حوالے سے کئی جگہوں پہ لکھی ہوئی ملے گی that is item response valence یعنی کسی آئٹمس کو کتنے لوگ کرتے ہیں آئٹمس کے اندر پائے جانے والے مختلف آلٹرنیٹیوس کو کتنے لوگوں نے اٹمپٹ کیا لیکن بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں جو کہ ہم آئٹم انالیس میں دیکھیں گے difficulty level and the measurement of difficulty index and the second thing is discriminability or the discrimination power of the test and how to item discrimination index پہلے بات کرتے ہیں آئٹم ڈفیکلٹی کی آپ جانتے ہیں کہ ٹیسٹ کے آئٹمس کو ڈیفیکلٹی لیول کے حساب سے ترتیب دیا جاتا ہے ہم چاہتے ہیں جب ہم ٹیسٹ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں تو کہ کچھ آئٹم جو ہیں ان کو تھوڑا سا آسان ہونا چاہیے اور کچھ آئٹم ایسے بھی ہوں گے جو زیادہ مشکل اور کمپلیکس ہوں گے لیکن ایک بات طے ہے ہم یہ چاہیں گے کہ ٹیسٹ کے آئٹمس کو کچھ نہ کچھ مشکل ضرور ہونا چاہیے because we do not need too easy an item at the same time we do not need too difficult an item بہت مشکل اور بہت آسان آئٹمس ہمیں ٹیسٹ میں نہیں چاہیے لیکن ہمیں یہ بھی نہیں چاہیے کہ ٹیسٹ کے آئٹم بالکل ایوریج ڈیفیکلٹی لیول کے ہوں چنانچہ جو آئٹمس ہیں ٹیسٹ کے ان کو ڈیفیکلٹی لیول کے حساب سے ترتیب دیا جاتا ہے مگر پھر بھی جب ہم اس کو ٹرائی آؤٹ کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو ڈیفیکلٹی لیول ہم نے طے کیا تھا یا ہم نے سوچا تھا اور ہمارا خیال تھا کہ یہ ڈیفیکلٹی لیول جو ہے اسی طرح سے جیسے کہ ہم نے ٹیسٹ میں اس کو شامل کیا وہ در حقیقت ایسا نہیں ہے جب ہم ریسپونڈنٹس کے جوابات کو دیکھتے ہیں اور اس کا انالیس کرتے ہیں تو بعض اوقات ہمیں لگتا ہے اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو ڈفیکلٹی لیول ہم نے پلان کیا تھا ایکچولی شاید چیزوں سے بہت مختلف ہے ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ نے جس آئٹم کو نمبر ون پہ رکھا تھا اور جس کو تھرٹی پہ رکھا تھا وہ ریورس ہو جائے اور تھرٹی جو ہے وہ نمبر ون پہ آ جائے لیکن بہت سے ایسے آئٹمس ہوں گے جن کا ڈفیکلٹی لیول آپ کو جب پریکٹیکلی ایڈمنسٹریشن کے بعد معلوم ہوگا تو شاید اپنے ٹیسٹ کا سیکوینس آپ تبدیل کرنا چاہیں ہو سکتا ہے آئٹم ٹین کو آپ آئٹم ٹو کے اوپر لے آئیں کیونکہ جب لوگوں نے اس کو کیا تو آپ کو معلوم ہوا کہ ٹو ان کو زیادہ ڈفیکلٹ محسوس ہو رہا تھا اور ٹین ان کو کم محسوس کم مشکل محسوس ہو رہا تھا اس کا اندازہ ہم کیسے لگائیں گے اس کا اندازہ ہم اسی طرح سے کر سکتے ہیں کہ جب ہم ہر ایک ٹیسٹ ٹیکر کے جوابات یا اس کے جو رسپانسز ہیں ان کا ہم انالیس کریں by definition item difficulty means a form of item analysis used to assess how difficult items are the most common index of difficulty is the percentage of test with correct choice یعنی ہم ڈفیکلٹی لیول دیکھنے کے لیے یہ دیکھتے ہیں کہ ہر آئٹم کو کریکٹ جواب دینے والے کتنے لوگ تھے عام طور پر اس کی پرسنٹیج جو ہے اس کو کیلکولیٹ کر لیا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اکثر ہم اس کا پروپورشن بھی کیلکولیٹ کرتے ہیں so it can be either the form of proportion of people who gave the right answers or it can be in terms of percentage of who gave the accurate responses یعنی اگر کسی آئٹم کو جتنے لوگ اس کا صحیح جواب دے رہے ہیں اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ آئٹم کتنا مشکل ہے یا کتنا آسان جس آئٹم کو بہت زیادہ لوگ صحیح جواب دے رہے ہیں وہ نسبتاً آسان آئٹم ہے اور جس آئٹم کی صحیح جوابات کی جو ریٹ ہے یا اس کا جو ریشو یا پرپورشن ہے وہ بہت کم ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک ڈیفیکلٹ آئٹم ہے چنانچہ ہر آئٹم کو جواب دینے والے درست جواب دینے والے لوگوں کی تعداد سے معلوم ہوگا کہ کوئی آئٹم آسان ہے یا مشکل اور جیسا کہ ابھی ہم پہلے کہہ رہے تھے ہو سکتا ہے کہ ہم نے کسی آئٹم کو آسان سمجھا لیکن ریسپونڈینٹس کے ریسپونس سے پتا لگا کہ ان کے لیے وہ آئٹم مشکل تھا and it can be the other way round also item difficulty measure کرنے کے لیے ہم ٹرائی آؤٹ کرتے ہیں اور رسپونڈینٹس کے تمام جوابات حاصل کرنے کے بعد ایک انالیس کرتے ہیں ایسا کرنے سے ہمیں کیا حاصل ہوگا For for one, reason for example one two of the difficulty level of test level difficulty level set up at of test construction was right or not یعنی سب سے پہلی بات جیسے کہ ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ ہم نے یا ٹیسٹ ڈیولپر نے آئٹمس کا جو ڈیفیکلٹی لیول ترتیب دیا تھا کیا وہ درست تھا یا نہیں کیونکہ اگر وہ درست نہیں ہے تو شاید ٹیسٹ کا جو آپ نے ٹائم پلان کیا ہوا ہے الوکیٹ کیا ہوا ہے اس میں بھی تبدیلی کرنے کی ضرورت پیش آئے جو ایگزامنیز ہیں ان کے لیے بھی خام کا فرسٹریشن کا باعث ہو سکتا ہے اگر ایک غلط ڈفیکلٹی لیول ہو تو سب سے پہلا پیس آف انفارمیشن جو ہمیں ملتا ہے اور جو ہمیں چاہیے وہ یہی کہ کیا جو آرڈر ہم نے ترتیب دیا تھا وہ درست بھی تھا یا کہ نہیں دوسری بات to see if there are any item which are correctly attempted by every this is about too easy items جو آئٹمس بالکل آسان ہے ان کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور اگر ایسے آئٹمس ہیں تو ان کو ہمیں ڈسکارڈ کرنا ہے یا ریپلیس کرنا ہے یا rephrase and the third thing is to identify too difficult items items which can not be attempted correctly by anybody یعنی آپ نے چودہ سے سولہ سال کے بچوں کے لیے ٹیسٹ بنایا لیکن وہ آئٹم ایسا ہے کہ اس عمر کے بچے اس کا جواب نہیں جانتے اس طرح کے آئٹمس کو بھی یا آپ امٹ کریں گے ڈیلیٹ کریں گے یا امپروو کرنے کی کوشش کیجیے اس کے الفاظ بدل دیں اور اس کو ریفریز کریں یعنی ٹیسٹ کو ہم نے امپروو کرنا ہوگا یا تبدیل کرنا ہوگا یا ماڈیفائی کرنا ہوگا آئٹم ڈیفیکلٹی اس کو جانچنے کے لیے ہم آئٹم ڈیفیکلٹی انڈیکس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ نے ٹیسٹ سکسٹی آئٹمس پر مشتمل بنایا تھا ہر ایک آئٹم کو آپ نے ایک سرسری نظر سے دیکھا تو آپ کے اس کے جواب آپ دیکھ کے معلوم ہو گیا کہ ہاں یہ آئٹم لگ رہا ہے کہ یہ مشکل ہے یا کہ آسان لیکن اس کے لیے جو اسٹیٹسٹیکل ویلو جس کو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں item difficulty index item difficulty index is either in form of percentage اور proportions of the total number of test takers who attempted an item correctly item difficulty index کو پرسنٹیج یا پروپورشن جس بھی فارم میں وہ ہو ہم استعمال کرتے ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ یہ آئٹم کتنا آسان ہے یا مشکل اس کے لیے جو سمبل ہم استعمال کرتے ہیں یا یوں کہہ لیجیے کہ difficulty index is denoted by lower case P چھوٹا الفابیٹ پی ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ عام طور پہ ایک سبسکرپٹ میں نمبر استعمال کیا جاتا ہے یعنی small P lower case P italicized form will be denoting item difficulty index اور اس کے ساتھ یہ بتانے کے لیے کہ کس آئٹم کا کس نمبر کے آئٹم کا ڈیفیکلٹی انڈیکس ہے آپ ایک نمبر سبسکرپٹ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں تو پی ون کا مطلب ہوگا آئٹم نمبر ون کا ڈیفیکلٹی انڈیکس پی ٹین کا مطلب ہوگا آئٹم نمبر ٹین کا ڈیفیکلٹی انڈیکس کچھ جگہوں پہ آپ کو ڈفیکلٹی انڈیکس کے ساتھ ساتھ یا اس کے علاوہ فیسلٹی انڈیکس کا بھی لفظ ملے گا اس ٹرم کا مقصد بھی یا اس کا مطلب بھی وہی ہے جو کہ ڈفیکلٹی انڈیکس کا ڈفیکلٹی انڈیکس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئٹم کتنا ڈفیکلٹ ہے دراصل ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ کتنے پرسینٹ لوگ اس کو صحیح حل کر پا رہے ہیں اور اسی وجہ سے بہت سی جگہوں پہ بہت سے جو رائٹرز ہیں اس کے لیے فیسلٹی انڈیکس کا لفظ بھی استعمال کرنا پسند کرتے ہیں کیونکہ فیسلٹی انڈیکس کا مطلب ہے کہ کوئی آئٹم کتنا آسان ہے ٹیسٹ کرنے والوں کے لیے تو اگر آپ کو فیسلٹی انڈیکس بھی کہیں پہ لکھا ہوا دکھائی دے تو اس سے مراد بھی یہی ہوگی کہ کسی آئٹم کو ایگزامنیز یا ٹیسٹ کی کتنی پرپورشن یا کتنی پرسنٹیج جو ہے وہ صحیح طرح سے حل کر پا رہی ہے پی کی ویلو وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے فرام زیرو ٹو ون اس کو آپ پرابلٹی کے ٹرمز میں ہی دیکھ سکتے ہیں زیرو سے لے کے ون تک کی ویلو اور ون جو ہے وہ مائنس بھی ہو سکتا ہے اور پوزیٹو بھی ہو سکتا ہے اگر کسی ٹیسٹ کی پی ویلو جو ہے یا کسی ٹیسٹ آئٹم کی پی ویلو جو ہے وہ زیرو ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ آئٹم جو ہے وہ بالکل اس کو کوئی بھی درست طرح سے کر نہیں پا رہا یعنی وہ آئٹم جو ہے وہ ایک مشکل آئٹم ہے اور کسی بھی ریسپونڈنٹ نے اس کا صحیح جواب نہیں دیا یعنی سو میں سے آپ اس کو خود کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیجئے سو میں سے اگر زیرو لوگ کسی آئٹم کو ٹھیک جواب دیتے ہیں zero divided by one hundred will be equal to zero یعنی زیرو پرسینٹ لوگوں نے اس کا صحیح جواب دیا دوسری جانب اگر کسی آئٹم کو سو فیصد لوگ ٹھیک جواب دے رہے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں this is hundred out of one hundred جس کا مطلب ہے P will be equal to one نا this is an ideal situation کہ بالکل کوئی بھی اس کا صحیح جواب نہ دے پا رہا ہو یا ہر کوئی اس کا صحیح جواب دے پائے both of these items are not good items an item which is attempted correctly by everybody and an item which is not attempted correctly by anybody اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی آئٹم کو آدھے لوگوں نے ٹھیک جواب دیا اور آدھے لوگوں نے ٹھیک سے جواب نہیں دیا تو اس کی پی ویلو آئے گی point five because we have fifty people answering an item correctly out of one hundred یعنی ففٹی پرسینٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور جس کا مطلب ہے پوائنٹ فائیو زیرو اس آئٹم کی uh, جو ڈیفیکلٹی انڈیکس ہے وہ پوائنٹ فائیو زیرو ہوگی کوئی بھی ٹیسٹ ڈیولپر نہیں جائے گا کہ اس کے کسی آئٹم کی ڈیفیکلٹی انڈیکس جو ہے وہ زیرو ہو یا ون ہو کیونکہ اس طرح کے آئٹم جو ہے ان کو ڈسکارڈ کرنے پڑیں گے لیکن وہ کوشش کریں گے کہ جو بھی آئٹمس ہیں ان کا ڈیفیکلٹی لیول جو ہے یا ان کا انڈیکس جو ہے ان میں ون کے قریب قریب ہو لیکن اتنا قریب نہ ہو کہ لگے کہ یہ آئٹم بہت آسان ہے اور زیرو کے بھی بہت قریب نہ ہو کیونکہ یہ ہوگا کہ وہ بہت ڈیفیکلٹ آئٹمس ہے اور جو ٹیسٹ کرنے والوں میں شاید وہ ڈفرینشیٹ نہیں کر پائے گا good items are the ones which are correctly attempt by some of the test while failed in doing so اچھا آئٹم وہی ہے جس کو کچھ لوگ درست جواب دے پائیں اور کچھ لوگ اس کا صحیح جواب نہ دے پائیں اس طرح کے آئٹمس وہ آئٹمس ہیں جو کہ آپ کو جاننے والوں میں اور نہ جاننے والوں میں زیادہ جاننے والوں میں اور کم جاننے والوں میں اور ایبل لوگوں میں اور کم ایبل لوگوں میں تمیز کرنے میں مدد دیں گے اور تبھی ہم آئیڈینٹیفائی کر پائیں گے کہ اس ٹیسٹ کی بنیاد پہ کن لوگوں کو سکسیسفل کہا جا سکتا ہے اور کن لوگوں کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ سکسیسفل نہیں ہے اس کے لیے کوئی اسٹینڈرڈ رینج یوں تو نہیں ہے کہ آپ کا جو ڈفیکلٹی انڈیکس کتنا ہونا چاہیے لیکن عام طور پر پوائنٹ تھری سے لے کے پوائنٹ ایٹ تک کا ڈیفیکلٹی انڈیکس جو ہے وہ ایکسپٹیبل سمجھا جاتا ہے لیکن بہت سی جگہوں پہ جو ٹیسٹ ڈیویلپرز ہیں ان کی اپنی ڈسکریشن بھی ہے وہ اپنے طور پہ بھی طے کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ پھر ٹیسٹ کے کنٹینٹ پر بھی یہ بیس کرتا ہے کچھ ایسے ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ جس میں آپ زیادہ مشکل ہی آئٹمس رکھنا چاہتے ہیں وہ ایسے مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں جہاں پہ لوگوں کو بہت اسٹرینجنٹ اسٹینڈرڈ کے تحت سلیکٹ کرنا چاہیے ایسی جگہوں پہ جہاں پہ ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ لوگوں کا علم جو ہے وہ مشکوک ہو we want to make sure that we take and we select only those people who have the best of knowledge and best of ability. اور ہم تھوڑا سا بھی رسک نہیں لینا چاہتے کہ ہم کم ایبل لوگوں کو یا کم جاننے والوں کو سلیکٹ کریں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ آئٹمس بناتے ہوئے صرف ایسے ہی آئٹمس رکھیں جو خاصے مشکل ہوں ایسے ڈیفینیٹلی نہ ہوں کہ جن کو کوئی بھی نہیں کر پاتا لیکن ان کا ڈفیکلٹی کا جو انڈیکس ہے وہ زیادہ ہو ڈیفیکلٹی انڈیکس اگر آپ کا اگر ہم اس کے سائز کی بات کریں تو جتنا بڑا ڈیفیکلٹی انڈیکس ہوگا اتنا ہی آسان آئٹم ہوگا اور جتنا چھوٹا انڈیکس ہوگا اس کا مطلب ہوگا کہ آئٹم ڈیفیکلٹ ہے یعنی اگر ہم پوائنٹ تھری اور پوائنٹ ایٹ کو لیں تو پوائنٹ تھری والا آئٹم جو ہے وہ ایک ڈیفیکلٹ آئٹم ہے اور پوائنٹ ایٹ والا آئٹم جو ہے وہ ایک آسان آئٹم ہے پوائنٹ تھری سے مراد ہے کہ صرف تیس فیصد لوگ یا ایک میں سے پوائنٹ تھری نے اس کو درست جواب دیا اور پوائنٹ ایٹ سے مراد ہے کہ اسی فیصد لوگ جو ہے وہ اس کا درست جواب جانتے ہیں تو ایسے ٹیسٹ جو ایسی ایسے موقعوں پہ استعمال ہوتے ہیں ایسی آرگنائزیشن میں استعمال ہوتے ہیں جہاں آپ بہت اسٹرکٹلی لوگوں کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کم ابلٹی والے لوگوں کو بالکل بھی نہیں لینا چاہتے تو آپ ڈفیکلٹی انڈیکس جو ہے اس کو کم پہ رکھنا چاہتے ہیں اور پی کی ویلو کم لینا چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم ٹیسٹ کا آئٹم انالیس کر رہے ہیں اور ڈیفیکلٹی انڈیکس کو میجر کر رہے ہیں تو ہم یہ چاہیں گے کہ انڈیویجل آئٹم جو ہیں ان کا ڈیفیکلٹی لیول جو ہے وہ رفلی اسپیکنگ پوائنٹ تھری اور پوائنٹ ایٹ کے بیچ ہو لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ زیادہ آئٹم ایسے ہوں جن کا ڈیفیکلٹی لیول کم اینڈ کی طرف ہو یعنی بہت آسان آئٹم تو نہ ہو لیکن ڈیفینیٹلی کچھ پروپورشن آف آئٹم جو ہیں they should be easy so that the exam feel relax good individual items کی ڈفیکلٹی لیول کو میزر کرنے کے ساتھ ساتھ ہم ٹیسٹ کا ایک overall average difficulty level بھی جو ہے وہ میجر کرتے ہیں اگر آپ نے تمام آئٹمس کا انڈیویجل لیول پر ڈفکلٹی انڈیکس جو ہے اس کو کیلکولیٹ کر لیا ہے تو اگر آپ ٹیسٹ میں جتنے بھی آئٹمس ہیں ان تمام کے انڈیکس کو اڈاپٹ کر لیں اور اس کو ٹوٹل نمبر آف آئٹم سے ڈیوائڈ کر دیں تو آپ کے پاس اس ٹیسٹ کا جو ہے average overall difficulty index آ جائے گا اب یہ کہ کس ٹیسٹ کے لیے اوور آل جو ایوریج ڈیفیکلٹی لیول ہے وہ کتنا ہونا چاہیے اس کے بارے میں یوں تو کوئی خاص طے شدہ رولس نہیں ہے لیکن کچھ اچھی ڈسکرپشن جو ہے ہمیں وہ ٹیکسٹ بکس میں ملتی ہیں مثال کے طور پہ Cohen and Swerdlik for maximum is among the With of the test difficulty is ranging in about point three to point eight جس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ انڈیویجل آئٹمس کا ڈیفیکلٹی لیول پوائنٹ تھری سے لے کے پوائنٹ ایٹ تک ہو تو اس کو اچھا ہی سمجھا جاتا ہے لیکن آن ایوریج ٹیسٹ کا جو ڈیفیکلٹی لیول جب آپ تمام آئٹمس کے ڈیفیکلٹی لیول کو ایڈ اپ کر کے ٹوٹل نمبر آف آئٹم سے ڈیوائڈ کریں تو اگر پوائنٹ فائیو آئے تو وہ زیادہ اچھا ہوگا پوائنٹ فائیو سے مراد یہ ہے کہ ففٹی پرسینٹ لوگ جو ہے عام طور پر آئٹمس کو درست جواب دے پا رہے ہیں اور ففٹی پرسینٹ جو ہے وہ شاید درست جواب نہیں دے پا رہے جس کا مطلب ہے کہ کچھ آئٹمس اگر پوائنٹ ایٹ والے ہیں تو اس میں بیس فیصد لوگ جو تھے وہ صحیح جواب نہیں جانتے تھے لیکن اسی فیصد جانتے تھے اور دوسری جانے چالیس پرسینٹ لوگ اگر درست جواب جانتے تھے اور ساٹھ پرسینٹ نہیں جانتے تھے تو پی کی ویلو پوائنٹ فور ہوگی so it can range from point three to point eight but on average if it it it is is is point five quite acceptable and consider to be good difficulty level of a test یہاں پہ ایک اور چیز ہمارے سامنے آتی ہے جب آپ ٹیسٹ کو ٹرائی آؤٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایک اور چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ ٹیسٹ میں خاص طور پہ جب ہم نے رسپانس آپشنس دے دی ہیں تو رسپانس آپشنس کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے ٹیسٹ آئٹم ایسے ہیں جس میں لوگ گیس کر کے سوال کا صحیح جواب دے سکتے ہیں so another thing that we have to look after is to take care of answering correct answer by guessing یعنی لوگ گیس کی بنیاد پہ یا چانس کی بنیاد پر سوال کا درست جواب نہ جانتے ہوئے بھی سوال کا صحیح جواب دے سکتے ہیں ملٹیپل چوائس آئٹمس میں ہم جانتے ہیں کہ جتنے آئٹم آپشن ہوں گے یعنی ریسپانس آپشن جتنی دی جائیں گی یا ڈسٹریکٹر جتنے ہوں گے اس کو دیکھ کے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گیسنگ کا کیا چانس ہے یعنی اگر کسی سوال کی دو آپشن ہیں ٹرو اور فالس ہم جانتے ہیں کہ ففٹی پرسینٹ چانس ہے کہ محض اندازے سے یا محض گیس ورک کے ذریعے سوال کا درست جواب دیا جا سکتا ہے اگر پورے آئٹم جو ہیں وہ ٹرو فالس پر مبنی ہیں اور آدھے آئٹمس کے جوابات ٹرو ہیں اور آدھے کے فالس تو آپ صرف گیس کرتے ہوئے صرف ٹرو ہر ایک کے اوپر کر دیں گے تو بھی آپ کے آدھے جواب ٹھیک ہو سکتے ہیں اب اگر آئٹم کی رسپانس آپشن یا ڈسٹریکٹر جو ہیں وہ تین ہیں ملٹیپل چوائس میں ٹوٹل چار آپشن آپ کو دی گئی ایک جو ہے وہ کیڈ آنسر ہے یا کیڈ ریسپانس یعنی درست جواب ہے اور تین ڈسٹریکٹس ہے چار آپشن والے جواب اگر آپ کے سامنے ہوں گے تو اس بات کا کیا چانس ہے کہ آپ محض گیس ورک کے ذریعے سوال کا درست جواب دے لیں گے if there are four items the chance twenty five percent for each option یعنی point two five out of one point two five chance ہے یا ٹوینٹی فائیو پرسینٹ چانس ہے کہ آپ محض اندازے کے ذریعے نہ جانتے ہوئے بھی سوال کا درست جواب دے لیں گے اگر پانچ رسپانس آپشنز موجود ہیں تو یہ پرابلٹی جو ہے یہ پوائنٹ ٹو زیرو ہو جائے گی یا ٹوینٹی پرسینٹ کہہ لیجیے اس طرح کے آئٹمس جب استعمال کیے جاتے ہیں تو جو آئٹم ڈفیکلٹی کا انڈیکس جو ہے اس کا ایکسپٹیبل لیول جو ہے اس کو تھوڑا سا اوپر کر دیا جاتا ہے یعنی higher level is consider to be desirable تو آپ صرف یہ نہیں کہیں گے کہ پوائنٹ تھری سے لے کے پوائنٹ ایٹ تک کچھ بھی ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا عام طور پہ اس کے لیے جو رول یا جو فارمولا استعمال کیا جاتا ہے اس میں اس بات کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ اس آئٹم کو یا اس ٹیسٹ کے آئٹمس کو گیس ورک کے ذریعے درست جواب دینے کی کیا پرابلٹی ہے اگر چار رسپانس آپشن موجود ہیں تو پرابلٹی پوائنٹ ٹو فائیو ہو جائے گی اگر پانچ ہیں تو پرابلٹی پوائنٹ ٹو ہو جائے گی اگر تین ہے تو پوائنٹ تھری تھری یعنی تھرٹی تھری پرسینٹ کے قریب آپ کے پاس یہ چانس ہے کہ آپ بغیر جاننے میں بھی درست جواب دے سکتے ہیں اس طرح کے آئٹمس میں جو ہم ڈفیکلٹی انڈیکس کو متعین کرتے ہیں وہ ہم نے ایک آپٹیمل اسٹینڈرڈ کے حساب سے تعین کیا جاتا ہے یعنی ہم طے کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ڈفیکلٹی لیول آئے گا تو ایکسیپٹیبل ہوگا اس کا ایک سیدھا سا رول ہے کہ گیسنگ کے ذریعے درست جواب دینے کی جو پرابلٹی ہے اس کا اور ون کا مڈ پوائنٹ لے لیا جاتا ہے مثلا اگر آپ کے پاس چار رسپانس آپشن موجود تھیں اور گیسنگ کے ذریعے درست جواب دینے کا چانس ہے پوائنٹ ٹو فائیو تو you will take the mid point of point two five and one in other another you can see that you can add point two five into one and divide the total by two یعنی ون تھا جو کہ ایک میکسیمم پاسبل ویلو ہے پوائنٹ ٹو فائیو وہ ویلو ہے جو کہ آپ کے خیال میں چانس ہے گیسنگ کا one plus point two five آپ اس کو ٹو سے ڈیوائڈ کر دیجیے اور آپ کے پاس وہ ویلو آ جائے گی جو کہ آپ کے لیے ایکسپٹیبل ہے for difficulty level of the test in question اگر پوائنٹ تھری اس کا چانس تھا گیسنگ کے ذریعے جواب دینے کا تو 1 plus point three that is one point three zero divided by two جو بھی مڈ پوائنٹ آپ کے پاس آئے گا وہ اس ٹیسٹ کے لیے ایکسپٹیبل ڈیفیکلٹی لیول ہوگا لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ بات ہم نے ایک رول بنا لیا جو ایکسپٹیبل کا تعین کرنے کے لیے مگر upon the purpose of test the purpose for which the test is going to be use you may decide certain value لیکن اچھا یہی ہے کہ ہم اس کے لیے گیسنگ کے فیکٹر کو ذہن میں رکھیں اور اس کو استعمال کرتے ہوئے ٹیسٹ کے لیے ڈیفیکلٹی لیول کا تعین کر لیں کیونکہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کسی ٹیسٹ میں گیس ورک کے ذریعے ہی جواب دینے کی پرابلٹی جو ہے وہ پوائنٹ تھری ہے یا پوائنٹ تھری تھری ہے اس طرح کے ٹیسٹ میں اگر آپ ڈیفیکلٹی لیول پوائنٹ تھری کو ایکسپٹیبل بنا لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بہت آسان آئٹمس کو اس کے اندر شامل کیا لیکن اگر اس کو ہم مد نظر نہیں رکھتے تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ ہم نے بہت سے ایسے آئٹمس رکھ لیے اپنے ٹیسٹ میں جو کہ نہیں رکھ کے جانے چاہیے تھے سو so, اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے پورے ٹیسٹ کا انالیس کیا آپ نے انڈیویجل آئٹمس کا انالیس کیا آپ نے پورے ٹیسٹ کا ڈیفیکلٹی لیول جو ہے اس کا تعین کیا آپ نے ہر آئٹم کا انڈیویجل ڈیفیکلٹی لیول تعین کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہر آئٹم کی جو ریسپانس آپشنس تھیں ان کے لیے بھی آپ نے یہ تعین کیا کہ ان کو کتنے لوگ جو ہے وہ اٹمپٹ کر رہے ہیں کتنے لوگ ان کا درست جواب دے رہے ہیں اور کتنی ریسپانس آپشنز ایسی ہیں جس کو کسی نے کوئی جواب نہیں دیا یا انہوں نے اس کو سلیکٹ بھی نہیں کیا ان تمام چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد آپ کو ٹیسٹ کا جو ہے ڈفیکلٹی لیول اس کے بارے میں صحیح امپیریکل اور سائنٹیفک انفارمیشن ملتی ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ ٹرائی آؤٹ کرنے کے بعد اپنے آئٹمس کو شاید نئے سرے سے ڈفیکلٹی لیول کے حساب سے ترتیب دیں گے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جو ڈفیکلٹی لیول ہم نے شروع میں طے کیا تھا ٹرائی آؤٹ کے بعد بھی ٹیسٹ کے آئٹمس کا ڈفیکلٹی لیول وہی رہے عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ ٹیسٹ کا ٹرائی آؤٹ کرنے کے بعد جب ہمیں نئی انفارمیشن ملتی ہے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے جو ڈفیکلٹی لیول تعین کیا تھا اس میں کچھ تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے ایسا بھی بہت کم ہوتا ہے کہ آپ کو بہت ڈراسٹک قسم کے چینجز کرنے پڑے نتائج سے عام طور پہ آپ کے آلریڈی طے کردہ ڈفیکلٹی لیول اور سیکوینس میں تھوڑی بہت تبدیلی آتی ہے نہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل ویسے کا ویسا ہی رہے اور نہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ٹوٹلی اٹرلی چینج کر کے رکھتے item difficulty index in different types of test یہاں پہ ایک اور چیز جو آپ کے ذہن میں آنی چاہیے اور جس کے بارے میں ایک سوال آپ کے ذہن میں اٹھنا چاہیے وہ یہ کہ کیا ڈفیکلٹی لیول اور اس کا تعین کرنا ہر قسم کے اور ہر نیچر کے ٹیسٹ کے لیے اہمیت رکھتا ہے اور کیا اس کی اہمیت ایک برابر ہے اب جہاں تک ڈفیکلٹی لیول کی بات ہے ہم جانتے ہیں کہ اچیومنٹ ٹیسٹ میں تو ڈیفیکلٹی لیول بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کیونکہ اچیومنٹ ٹیسٹ میں فیل اور پاس کی ٹرمز میں بات کی جاتی ہے successful and not successful successful اور فیلئر ہم اس حوالے سے ٹیسٹ کے نتائج کو استعمال کرتے ہیں selected and not selected selected and rejected able and not able skilful and not skilful لیکن کچھ ٹیسٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جس کے نہ تو آئٹم اس قسم کے ہوتے ہیں نہ ان کے ریسپونس اور نہ ہی ان کی انٹرپریٹیشن اس حوالے سے کی جاتی ہے کچھ ایسے ٹیسٹ مثلاً پرسنالٹی ٹیسٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں سوال کے جواب درست یا غلط نہیں ہوتے we are only looking for the existence and non existence of a phenomenon existence and non existence of a trait اور اور the the existence existence level of of a trait اس کا مطلب یہ ہوا کہ اچیومنٹ ٹیسٹ میں جب ہم آئٹمس کو ترتیب دیتے ہیں تو ہم ڈیفیکلٹی لیول کے حساب سے اس کو ترتیب دیتے ہیں آ, لیکن ایسے ٹیسٹ جس میں ہم اس طرح کے کانسیپٹ نہیں کر رہے یا اس طرح کی ابلیٹیز کو ٹیسٹ نہیں کر رہے جس میں سکسیس اور فیلئر کے دو اسٹینڈرڈ ہمارے سامنے ہیں تو اس میں انڈورسمنٹ ریٹ جو ہے اس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں مثلا آپ ایک پرسنالٹی ٹیسٹ پہ اگر کام کر رہے ہیں تو اگر کچھ ایسے آئٹمس ہیں جن کو کسی نے بھی انڈورس نہیں کیا کسی نے بھی ایک کوئی آئٹم ہے جس کا کسی نے بھی جواب یس اور نو میں سے یس نہیں دیا تو ہمارے خیال میں شاید اس ٹیسٹ ٹیسٹ میں اس آئٹمس کو آئٹم کو نہیں ہونا چاہیے یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے کہ اچیومنٹ ٹیسٹ میں ہم نے کہا تھا کہ too easy item should not be there اگر ایک آئٹم کا جواب ہر ایک کو درست معلوم ہے تو اس کو نہیں ہونا چاہیے اسی طرح سے اگر آپ کسی ٹریٹ کو میجر کر رہے اور ہر کوئی اس کا جواب ہاں میں دے رہا ہے یا ہر کوئی اس کا جواب نہیں میں دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے the item needs to be reconsidered the item needs to be revised and may be rephrased اور چینجڈ کیونکہ اگر سب لوگ جو ہے ایک سے ہی جواب دیں گے تو ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ٹریٹ ہر ایک میں ایک ہی جتنی پائی جاتی ہے ڈیفینیٹلی پرابلم ہے کسی قسم کا اس آئٹم میں اور اس پرابلم کو ریموو کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر اس کے الفاظ تبدیل کر دینے سے وہ بہتر ہو جاتا ہے اس کی ویکیبلری کو چینج کر لیں اس کو ریفریس کر لیں اور اگر ایسا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ تبدیل ہوگا تو بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا تو اس طرح کے آئٹم کو ہم اپنے ٹیسٹ میں سے ریموو کر سکتے ہیں آئٹم ڈیفیکلٹی کے بعد اگلی چیز جس کو ہم آئٹم انالیس میں کنسیڈر کرتے ہیں وہ ہے آئٹم ڈسکریمنیشن آئٹم ڈسکریمنیشن سے مراد ہے کہ کوئی آئٹم ڈسکریمنیٹ کر رہا ہے یا نہیں کس میں ڈسکریمنیٹ کر رہا ہے the people who know and the people who do not know عام طور پہ جب ہم آئٹم ڈسکریمنیشن کی بات کرتے ہیں اور آئٹم ڈسکریمنیشن انڈیکس کی کیلکولیشن کی بات کرتے ہیں تو we talk in terms of two groups high scorers and low scorers کوئی بھی ٹیسٹ جب ہم کسی بھی گروپ پہ ایڈمنسٹر کرتے ہیں تو دو طرح کے گروپس ہمارے سامنے آ سکتے ہیں ایکچولی تین طرح کے گروپ سامنے آ سکتے ہیں people who are high scorers people who are low scorers and people who are mediocre یعنی کسی ابلٹی کو بہت زیادہ رکھنے والے لوگ بہت کم رکھنے والے لوگ اور درمیانے لوگ مثلا میتھمیٹیکل ابلیٹی کی بات یا میتھمیٹکس میں اچیومنٹ کی بات ہے تو وہ لوگ جن کو میتھمیٹکس بہت اچھا آتا ہے وہ لوگ جن کو بہت کم آتا ہے اور وہ لوگ جو کہ درمیانی ابلٹی کے مالک ہیں so a good test it is assumed should discriminate between the high scorers and the low scorers جو لوگ زیادہ اچھے اسکور لینے والے ہیں ان کے ریسپانسز اور کم اسکور لینے والوں کے ریسپونسز میں ٹیسٹ کو تمیز کرنی چاہیے یا ڈسکریمنیٹ کرنا چاہیے بہت آسان لفظوں میں اگر ہم کہنے کی کوشش کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی آئٹم اگر آسان ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو لو اسکوررس بھی کر رہے ہوں گے اور ہائی اسکوررس بھی آ, کیونکہ ہم نے آئٹمس کو ڈفیکلٹی لیول کے حساب سے ترتیب کیا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شروع کے آئٹمس لو اسکوررس بھی کر رہے ہوں گے اور ہائی اسکوررز بھی کر رہے ہوں گے لیکن جو جو ہم آسان سے ڈیفیکلٹ آئٹمس کی طرف جائیں گے ہائی اسکورر جو ہے ان کا اسکور ان میں بڑھتا جائے گا اور لو اسکورر جو ہیں ایک سرٹن لیول کے بعد آگے اسکور نہیں کریں گے لیکن اگر کوئی ایسا آئٹم ہے جس کو ہائی اسکوررس تو نہیں درست کر پا رہے لیکن لو اسکوررس اس کے صحیح جواب دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آئٹم جو ہے یہ ایک فالٹی آئٹم ہے this item has an inherent flaw it is not discriminating between the high scorers and the low assumption تو یہ ہے کہ ہائی وہی لوگ ہوں گے جن کو زیادہ سوالوں کے درست جواب آتے ہوں گے لیکن اگر کوئی بھی آئٹم ایسا ہے جس کے اوپر یا تو ہائی اسکوررز کی بہت کم تعداد جو ہے وہ درست جواب دے رہی ہے اور لو اسکوررز میں سے بھی اس کے ٹھیک جواب آ رہے ہیں یا یہ کہ لو اسکوررز میں ہی زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس کا درست جواب دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آئٹم کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اس کو ایگزامن کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہائی اور لو اسکورس کی ڈسکریمنیشن نہیں ہو رہی and if there are any items which are not discriminating between the high and low scores then those items obviously need to be removed اور چینج اور ماڈیفائڈ امپرووڈ اور rephrased a good test differentiate between the high and low scorers If some items are correctly answered by high scorers and some by low scorers and not top scorers, then something is wrong with the test. اس چیز کو دیکھنے کے لیے کہ کیا ایک آئٹم جو ہے وہ ہائی اور لو اسکورز میں ڈفرینشیٹ کر رہا ہے یا نہیں ہم آئٹم ڈسکریمنیشن انڈیکس جو ہے وہ میجر کرتے ہیں آئٹم uh, ڈسکریمنیشن کا انڈیکس جو ہے it is denoted by small اور لوور کیس ڈی ایٹ یعنی میں لکھے ہوئے اسمال ڈی کو ہم استعمال کرتے ہیں آئٹم ڈسکریمنیشن انڈیکس کے لیے بنیادی پروسیجر کیا ہے آپ کو دو گروپس چاہیے ہائی اسکوررس کا گروپ اور لو اسکوررس کا گروپ اور اس کے بعد آپ جو آئٹمس ٹیسٹ میں شامل ہیں آپ یہ کیلکولیٹ کر لیتے ہیں کہ ہائی اسکوررس نے ان آئٹمس میں کتنے کتنے لوگوں نے درست جواب دیا اور لو اسکوررز میں سے کتنے کتنے لوگوں نے سوال کا درست جواب دیا دونوں کے جو جوابات کی فریکوینسی ہے درست جوابات کی فریکوینسی جو ہے ان کو ہم استعمال کرتے ہیں سبٹریکٹ کرتے ہیں ایک میں سے دوسرے کو اور پھر اس کی مدد سے ہمیں ڈی کی ویلو ملتی ہے ہم دیکھتے ہیں the discrepancy between attempt correct response is calculated in terms of percentages discrimination index is denoted lower case L D calculation کے لیے بہت سمپل پروسیجر ہے آپ اگر چاہیں تو آپ انڈیویجل آئٹم کا ون بائی ون کر سکتے ہیں لیکن اچھا ہے کہ اس کو ہم ایک ٹیبل کی فارم میں کیلکولیٹ کر لیں اس کی ایک اچھی ڈسکرپشن ہمارے پاس موجود ہے Cohen and the item discrimination index is a measure of the difference between the proportion of higher scorers answering an item correctly and the proportion of low scorers answering the item correctly. The higher the value of D, the greater the number of higher scorers answering the item correctly. یعنی اگر آپ کی ڈی کی ویلیو زیادہ ہوگی تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا ہائی اسکورر جو ہیں وہ زیادہ درست جواب دے رہے ہیں پروسیجر سمپل ہے آپ ٹیبل میں دیکھ سکتے ہیں we need the frequency of right response for every item for the highest L U minus L and divided by N آپ ہائی اسکوررس کی فریکوینسی مثلاً آئٹم نمبر ون پہ انہوں نے اگر پندرہ لوگوں نے ہائی اسکوررس میں سے جواب دیا دس لوگوں نے لو اسکوررس میں سے جواب دیا تو ففٹین مائنس ٹین اور ٹوٹل کتنے لوگ تھے ان کی تعداد جو ہے اس کے ساتھ آپ اس کو ڈیوائڈ کر دیجیے اگر وہ ٹین تھی تو جواب کو آپ ٹین سے ڈیوائڈ کر دیجیے جو آپ کے پاس ویلو آئے گی وہ آپ کی ڈی ویلو ہوگی اور اس سے آپ کو پتا لگے گا کہ آئٹم جو ہے وہ کتنا ڈسکریمنیٹ کر رہا ہے یا نہیں ڈسکریمنیشن کا انڈیکس جو ہے وہ اسی طرح سے رینج کرتا ہے جیسے پی کی ویلو رینج کرتی ہے اگر آپ کی ڈسکریمنیشن کی ویلو زیرو آئے جس کا مطلب یہ ہوگا کہ اپر اسکوررس اور لوور اسکوررز یعنی ہائر اسکوررز اور لوور اسکوررس کی ایک تعداد نے اس کا صحیح جواب دیا یعنی دس لوگوں نے ہائر گروپ میں سے دس لوگوں نے لو گروپ میں سے اگر صحیح جواب دیا اور ٹوٹل آئٹمس بھی ٹین تھے تو آپ کی ڈی ویلو آئے گی زیرو زیرو ویلو سے مراد ہے the item is not discriminating between the higher scorers اور لو اسکوررز اگر آپ کا item hundred percent upper scorers نے صحیح کیا اور لوور اسکوررز میں سے کسی نے بھی اس کو درست جواب نہیں دیا تو آپ کی ویلو ون آئے گی یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر کوئی اپر گروپ میں سے بھی صحیح جواب دے رہا اور لوور میں سے ایک بھی اس کا صحیح جواب نہ دے لیکن آئیڈیل ویلو جو ہے وہ ون ہے جس کا مطلب ہے کہ ٹوٹلی totally وہ آئٹم جو ہے ڈسکریمنیٹ کر رہا ہے جاننے والوں میں یا ہائی اسکوررس میں اور لو اسکوررز میں nightmare test a test a D value of minus one minus one سے مراد ہے اپر اسکورر میں سے تو زیرو لوگوں نے جبکہ لوور گروپ میں سے سب نے اس کا صحیح جواب دیا اور ویلو آپ کے پاس ڈی کی آگی minus once again something is wrong with this item اس کو یا تبدیل کیا جائے یا اس کو remove کیا جائے لیکن اگر کسی آئٹم کی ڈسکریمنیشن پاور جو ہے وہ پوائنٹ سیون آ جاتی ہے پوائنٹ سکس اس کا مطلب ہے کہ وہ آئٹم جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے ڈفرینشیٹ کر رہا ہے اپر اسکوررز میں اور لوور اسکوررز میں سو آپ نے ابھی دیکھا کہ آئٹم انالیس میں ہم آئٹم ڈفیکلٹی کو ڈٹرمن کرتے ہیں اور آئٹم کی ڈسکریمنیشن پاور کا بھی اندازہ لگاتے ہیں ایک ریزنیبل ڈیفیکلٹی لیول آئٹمس کا ہونا چاہیے اور ٹیسٹ کی بھی ایک اوور آل جو ہے ڈفیکلٹی لیول جو ہے اس کو بھی ایک ریزنیبل سائز کا ہونا چاہیے اسی طرح سے آئٹم جو ہیں اچھے آئٹمس کو ڈسکریمنیٹ کرنا چاہیے ہائی اسکوررز میں اور لو اسکوررز میں کس طرح سے یہ کیا جاتا ہے اور ہم ہائی اسکورر اور لو اسکوررز کو کس طرح سے منتخب کرتے ہیں یہ ہم کسی اور سیشن میں بھی ڈسکس کریں گے ابھی تک کے لیے آپ کے لیے جاننا شاید کافی ہے اور ضروری ہے کہ ٹیسٹ آئٹمس کا ایک ڈیفیکلٹی لیول ہونا چاہیے ان کو بالکل آسان نہیں ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے کہ کچھ لوگ ان کو کر پائیں اور کچھ لوگ نہ کر پائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اچھا ٹیسٹ اور اچھے ٹیسٹ آئٹمس وہی ہیں جو ہائی اسکوررز میں اور لو اسکوررز میں تمیز کر سکیں اس حوالے سے ہم اور بھی کافی چیزیں ڈسکس کریں گے آئندہ مواقع پہ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ